حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے مردوں کو وہ لوگ غسل دیں جو قابل اعتماد ہوں تاکہ اگر میت کے بارے میں کوئی ایسی چیز معلوم ہو جس کا ظاہر کرنا مناسب نہیں تو وہ اسے راز رکھ سکیں سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1461